علم الانسان لم الم ایک اعزاز ہے علم ما لم مالم ایک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے رب نے اقرا سے کیا اپنے نبی کو یوں خطاب بسم ربک ہو گیا تدریس کا نصاب روح سے کھلتی ہے جس کی علم و حکمت کی کتاب نوع انسان کی ہے یہ تعلیم بے شکلا جواب علم الانسان ما لم یعلم ایک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے علم کی انہار جاری کرتا ہے فیض قلم جہر و شر کے بد شجر کا جس سے ہوئے سر قلم لوح دل پر علم کی یہ بات گر ہوئے رقم عالم انسانیت سے دفع ہو درد و علم عالم انسانیت سے دفع ہو درد و علم علم الانسان ما لم یعلم ایک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے اس قراءت سے نبی نے دے دیا نہ جرشا سارے علم و معرفت کی روح ہے نفع العباد ہو اگر معمور امن و خیر سے سارے بلاد خلقت انسا کی تب ہو جاتی ہے پوری مراد علم الانسان مالم یعلم ایک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے اس قراءت سے سبق انسانیت کا جو پڑھے رفعت و اعزاز کی سیڑھی بآسانی چڑھے با ادب رب کی طاعت میں صدا آگے بڑھے حق اسے نورانی صورت میں کرامت سے گڑھے حق اسے نورانی صورت میں کرامت سے گڑھے انسان ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جب بشر ہوتا ہے پیدا جانتا کچھ بھی نہیں رفتہ رفتہ پلتا پڑتا ہے تو ہوتا ہے دہی ہوش مندی کا تقاضا ہے کہ وہ رکھے یقی رہنمائی کے لیے ہو رہنما صادق علم انسان یعلم ایک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے ذات رحمت ہے محمد مصطفیٰ رب کے رسول دے دیے جس نے حیات طیبہ کے سب اصول جن کی پابندی سے ہوتا ہے سعادت کا حصول और बाग इल्म में खिलते हैं सद रंगीन फूल और बाग इल्म में खिलते हैं सद रंगीन फूल अल्लमल इंसान मालम यालम एक एजाज है जिस سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے ہے حسین ابن علی جو فاطمہ کے دل کے باغ آپ کی قربانیاں ہے در سے قرا کا بلا سبت پیغمبر سے ہے انسانیت روشن چراغ دھو دیے اپنے لہو سے ظلم تغیانی کے داغ علم الانسان ما لم مالم ایک اعزاز ہے علم الانسان ما لم مالم ایک اعزاز ہے جس ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے ہے نہایت صورت اقرا کا وسجد واقترب خاک ساری آیت عالم ہے نزدیکی رب جس سے وہ علمی مراحل میں نہ ہو ہوگا مضطرب اور رہے گا اس کا شکر رب میں بس شوق و طرب اور رہے گا اس کا شکر رب میں بس شوق و طرب علم الانسان ما لم اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے ذکر کی حفظ و بقائے وعد ہے وہ حفاظت میں رہے جو حافظ القرآن ہے ہے کل ادب میں نور قرآن جان ہے حفظ سے معمور ہر ایک گھر ہو یہ ہے علم الانسان ما لم عالم ایک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے علم میں قرآ ہے چمن بلبل ملائک اور حور ملائب رحمت جس پہ نازل ہے صدا نزدی کو دور پھول و سنبل جس کے قدسی نحل فردوسی غیور جس کی شبنم کوثری اور سایہ اشجار نور جس کی شبنم کوثری اور سایہ اشجار نور علم الانسان ما لم یعلم ایک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے رزق علمی کے ہر ایک دانے میں حکمت بے شمار قدر دانی سے ہے اس کی جان میں آئے بہار علمی حلقوں میں رہے یہ آیت خراش شعار ثابت قدم راہ خدا پر باقرار علم الانسان ما لم یعلم عالمک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے علم حق کے نور سے بچے تو غیان سے رہتا ہے محفوظ سب شتم سے بہتان سے اور غرور و کبر سے عصیان سے شیطان سے اس طرح شاداب ہو وہ حکمت لقمان سے اس طرح شاداب ہو وہ حکمت لقمان سے علم الانسان ما انسان عالم اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے اشرف المخلوقیت کا حق ادا انسان کرے ہر احساط کرنے والے کی طرف احسا کرے جو شو ہمت سے کرے وہ جو خدا ان کا کرے در گزر کر دے وہ باتیں جو کوئی ادا کرے علم الانسان ما لم یعلم ایک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے دین کا ارشاد ہے ہو حب مولا میں خلوص عقل کی بنیاد ہے ہو حب مولا میں خلوص علم کی اسناد ہے ہو حب مولا میں خلوص اور عمل کا زاد ہے ہو حب مولا میں خلوص اور عمل کا آزاد ہے ہو حب مولا میں خلوص علم الانسان ما لم يعلم اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے قوم کو اسلام کا فرمان ہے حب الوطن پرچم امن و اما کی شان ہے حب الوطن قوم کو اسلام کا فرمان ہے حب الوطن پرچ میں امن اما کی شان ہے ہو بل وطن دیدار کا ایمان الوطن سر جا حب الوطن اعلان ہے حب ہو بلوطن المل انسان عالم عالمک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے ہر گھڑی پیارے عزیز علمی کو چلو روشنی برہان عقلی کے چراغوں سے ہلو اور عباد اللہ سے لطف و محبت سے ملو يو خالق الكونين مبولو بلو پھلو خالق الكونين مبولو بلو علم الانسان ما لم يعلمك إعزازه جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے راہ عز و جاہ پر چلتی رہے یہ جامعہ پر چڑھتی رہے یہ جامع راہ زو جاہ پر چلتی رہے یہ جامع و رفق پر چڑھتی رہے یہ جام یمن بس پھلتی رہے یہ جامع باغ یمنو نو خیر میں کھلتی رہے یہ جامع آب علم و فن سے بس پھلتی رہے یہ جامع الانسان ما لم یعلم ایک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے اے میری جا بن کے طالب علم ہر دم شاد ہو كهك رب زدني علما تو سدا آباد هو بند خالق تعالى تو ہے اصلا یاد ہو غیر رب ہرگز کسی سے نہ کوئی فریاد ہو غیر رب ہرگز کسی سے نہ کوئی فریاد ہو علم الانسان ما یعلم ایک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے یا الہی پڑھ کے خیر الخلق پر اسنا سلام آر اور امید بخش دے دل کی تمام فطرت اللہ پر جاری ہوں عالم کا نظام عالم انسانیت پر عام ہو امن و سلام علمی حلقوں میں رہے یہ آیت اقراشیار دین کا ارشاد ہے ہو حب مولا میں خلوص قوم کو اسلام کا فرمان ہے حب الوطن یا الہی پڑھ کے خیر خلق پر رسنا سلام آرزوئے اور امیدیں بخش دے دل کی تمام آب علم و فن سے بس پھلتی رہے یہ جامع باغ خیر میں کھلتی رہے یہ جامع عالم انسانیت پر عام ہو امن و سلام علم الانسان ما لم یعلم ایک اعزاز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت کا راز ہے جس سے ظاہر رفعت انسانیت انسانیت کا راز ہے